بسم الله الرحمن بسمل شروع اللہ تعالیٰ کا نام نال جڑو بے بہا مہربان مچرے مالو ہے تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بڑی برکت ہے ذات جس نے یہ فیصلہ کی کتاب اپنا بندہ نازل کی تانجے وے دنیا جہان اگا کر نالا ہو جائیں الذي له له ملك السماوات والأرض ولم ولم يتخذ ولدا يكن شريك في الملك وخلق كل شيء جی لو ملک وسا قبضہ ماں اسمانہ کی تے زمین کی بادشاہی ہے تے جس نے کسے نہ اپنی اولاد نہیں بنایو تے نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کو شریک ہے تو جس نے ہر ایک چیز پیدا کی پھر ہر ایک کو ایک انداز و مقرر فرمائیو واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا لوکا نے اس کے علاوہ اور معبود بنا لیا ہے جڑا کچھ پیدا نہیں کر سکتا بلکہ وہ آپ بلکہ وہ آپ پیدا کیا وائیں وہ اپنا آپ بھی نہ کسی نقصان کا مالک تو نہ کسی نفع کا اور انہ کا اختیار ماں نہ موت ہے نہ زندگی نہ مرن کے بعد پیدا ہو هذا من افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا کافر لوگ کہیں ریو تے نیش کوڑ ہے جڑو اس شخص نے پلے تے بنا لیو ہے تے دوجہ لوگ نے میں اس پر اپرالو کیو ہے واقعی یہ کافر ظلم تے جھوٹ پر آگئے ہیں وقالوا أساطير الأولين اتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فکیں یہ پچھنا یہ پچھنا لوکاں کا قصہ تے کہانی ہے جڑا انہاں نے لکھوا لیا ہے بس وہی سویرے شام انہاں نے پڑھ پڑھ کے سنایا جیں قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو اس قرآن نہ تے اس ذات نے نازل کیو ہے جڑو اسمان تے زمین کا پیتاں تے واقف ہیں بے شک وہ بڑو بخشنہارو مجھ مہربان ہے وَقَالُوا مَا لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا تکیں جیو کسو رسول ہے جڑو کھانو کھائیں تب بزارہ میں ٹو رہے پھر ہے اس پر کوئی فرشتوں کیوں نہیں چلائے ہو گیوں جی وہ اس کے نال رہے گا ڈراتوں أو أو يلقى إليه كنز تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا یا ان بر کوئی خزانو آ جاتوں یا ان وہ کوئی باغ ہو تو جس بچوں یہ کھایا کرتا تو ظالم کی جے تم تے اسا شخص کے پیچھے چل رہے ہیں جس پر جادو کیو وہ ہے انظر کیف ضربو لک الامثال لک الامثال فضلو فلا يستطيعون سبیلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوت ہے صحیح یہ تھارا وقت ہے کسی کسی مثال بیان کریں جس نال یہ آپ کے گمراہ ہو رہے ہیں ان نام رس تو نہیں لب سکتو تبارک الذی انشاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا بڑی برکت آلو ہے وہ جڑو اگر چاہویں تا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تونا اس نے مجھ سرس عصا باغ عطا فرما دیا ہے جنہ کے ہیٹس نہر بغتی میں تو تونا مجھ سارا علی شان محل دے دیا ہے بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بلکہ گل یہ ہے جی قیامت کو انکار کر رہے ہیں تو جڑو قیامت کو انکار کریں انہوں نے اس وقت پختی اگ تیار کی ہوئی ہے اِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّغًا وَزَفِيرًا جس وقت انہوں نے دوروں تک کہا گی یہ غصہ نال اس کا جوش مارن تو اس کا گجر نہ سنے گا وَإِذَا فألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا تو جد یہ اس کی کسی سوڑی جگہ ماں سنگلا نال چنگ کر گئے سٹیا جیں گا یہ ات موت موت کر لامیں گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا اج ایک موت نہ نہ کر لاؤ بلکہ تم مجھ ساری موت منگو قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا انہوں نے پوچھو کیوں یا چنگی ہے یا صدا رین علی و جنت جس کو پریزگار انال وعدو ہے وہ انہا وست ہے عملہ کو بدلو تو مڑ گئے جان کی تھاں بے گی لہم فیہا ما یشاؤن خالدین کان علا ربک وعدا مسئولا اس مہینہ انہا وست وہ سب کچھ بے گو جڑو وے جمے گا وے صدا اس سے مرے گا یہ تھارا رب کے ذمہ وعد ہے جس کی مانگ کی جا سکے او میں اول تم أَمْ هُمْ دادی السَّبِيلِ تو جس کہہ رہے اللہ تعالیٰ نامی تو معبودہ نامی جنہ کی اللہ تعالیٰ تو سوا عبادت کرے تھا کٹھا کرے گو پھر فرماوے گو کیوں تم نے میرا یہ بندہ گمراہ کیا تھا یا یہ آپ پہ ہی گمراہ ہو گیا تھا نتخذ من من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا کیا نو کو برا یار کرے گا تیری ذات پاک ہے ہم یہ گل نہیں سو جہاں تیرا تو سوا اور مددگار بنا لیتا گل یا ہے کہتے ہیں انہا نا تو انہا کا باپ دادا نا دنیا کی نعمت عطا فرمائیں ات توڑی کہ یہ تیری یاد بسار گیا تو یہ تھا ہی علاق ہونا لوگ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا تے مشرکو جڑی گل سم کے تھا اس میں بے انہوں نے تونا چوٹا کہہ دیتو ہے ان نہ تے تم عذاب نہ ٹال سکیں تے نہ تونا کی دیتے مدد لگ سکیں تے جڑو بھی تھارا بچوں ظلم کرے گو ہم اسنا بڑا عذاب و مزو چکھاواں گا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وكان ربك بصيرا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھارا تے پہنا جڑا بھی پیغمبر چلایا ہیں وہ سارا روٹی کھائیں تھا تے بزارہ ماں ٹوریں پھریں تھا تے انہیں ایک تم ایک دو واسطے ازمائش کو ذریعہ بنایا ہیں کیوں تم صبر کریں گا تے تھارو رب سب کچھ دیکھ رہے ہوئے وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا تجرى لوك ماري بارغاما پیش اون کی مید نہیں رکھتا انہوں نے کیوں مارا در فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ایسو کیوں نہیں ہوگو یا ایسو کیوں نہیں ہوگو کہ ہم ہم اپنا پروردگار نہ دیکھ لیتا انہوں نے اپنا دل ماں اپنا آپ نہ بہت بڑو سمجھ لیو ہے تو یہ مجھ ہی انمن ہو گیا ہے یوم وجدنا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا جس جڑا یہ فرشتہ نہ دیکھ لیں گا اس جڑا مجرموں واسطے کئی خوشی بھی گل نہیں ہو سے تو وہ کہیں گا خدا کی پناہ خدا کی پناہ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا انہوں نے جڑا عمل کیا ہوئیں گا ہم انہوں در متوجہ وانگا گا ہم انہوں نے اڑتی ددڑ بنا دیں گا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن اس جنتیاں گا گو ٹھکانوں میں بہت چنگو بے گو تے آرام کرن کی تھاں بھی ودیا بے گی وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ کریوں تنسیلا تو جس طرح اسمان چڑھ گا ظاہر ہون نال پھٹ جائے گا تو فرشتہ اوپر تھلی لایا جائے گا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا اس تیرے سچی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی ہی بہ گئی تو وہ دن کافروں وقت ہے مجھ اوکھو ویگو وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَلْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا تو جس جڑے ظالم اپنا تھمر چک مار مار گئے کہ وہ آئے افسوس کدے میں رسول کے نال رستو پگڑ لیو تو يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا میرا ور پئی کدے میں فلانو دوست نہ بنایو تو لقد اضلني عن الذكر بعد نیری جاءني وكان الشيطان سانی خذولا اس نے تو ہوں اس کے بعد نصیح اس نے تو ہوں اس کے بعد کہ نصیح اس نے تو ہوں نصیحت کا آ جانتے بعد گمراہ کر چھوڑیو جد کہ وہ میرے کولے آ گئی تھی اور شیطان تے ہے ہی انسان نہ وقت پر دینا لو وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے گا اے میرے ربا میری قوم نے اس قرآن نہ چھوڑ دیتو تھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا اس سے راہوں نے ہر ایک نبی واسطہ مجرمہ بچوں دشمن کھڑا کر دیتا تو تھارو رب ہدایت کرن اور مدد کرن واسطہ سدھ ہوئے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا تو کافر کے جی انہا وریو قرآن ایک کو واری کیوں نے نازل کیو گیو ہم نے اسرا اس گلوں نازل کیو تاں جے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نال ہم تھارو دل مضبوط کر دیا تاں ہم نے یہ بلنے بلنے نازل کیو ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا تو یہ تھارے سامنے جڑو بھی اعتراض لیا میں ہم اس کو ٹھیک جواب تو سونی وضاحت تھارے سامنے پیش کر دیا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا جڑا لوگ اپنا منہ ہے پار تروغ جہنم در کٹھا کیا جائے گا انہیں وہ ٹھکانوں سب سے زیادہ پیڑو ہے تو وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا تو انہیں یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے کتاب دیتی تو انہیں انہوں نے نال انہوں نے پائی حارون علیہ السلام نے انہوں نے وزیر یعنی انہوں نے فرالو کرنالو بنایو فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا تو انہیں کیوں تم دوئے انہوں لوکاں کو لے جاؤ جنہوں نے ماری آیتاں نہ جھوٹھی کیوں ہے پھر ہم نے وہ مریہ میٹ کر چھوڑیا وقوم نوح لما كذبوا رسل أورقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما تنو علیہ السلام کی قوم نامی جد انہوں نے رسولہ نہ جھوٹا کیوں ہم نے وہ غرق کر شوڑیا تو ہم نے وہ لوکاں واسطے ایک نشانی بنا شوڑیا تو ظالمہ واسطے ہم نے دردناک عذاب تیار کیو وہ ہے وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا تو قوم عاد اور قوم سمود بھی تو کھو علا بھی نالے انہاں دے بشکار اور مجھ سارا لوگ بھی ایک نشانی بنا چھوڑیا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا تو انہیں ہر ایک وقت مثال بیان کی تو نہ منن ور سارا علاق کر چھوڑیا تو یہ اس بستی کولوں میں ضرور لنگ آئیں جس پر مجھ مندو بدل برآگے تو پھر کیوں ان دستی نہیں بلکہ یہ دو دیواری زندہ ہونگی میں دینی نہیں رکھتا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جس کڑی بھی تونا دیکھیں تھارو مخول ہی بنان لگ جائیں یہ کیوں یوں یہ جڑو خدا نے رسول بنا گئے چلائے ہوئے إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا اس نے تو ہم مارا معبودہ تے گمراہی کر چھوڑیا تھا جے کدے ہم ور ڈٹیا نہ رہتا تو انہوں نے تاولا ہی پتو لگ جائے گو جد یہ عذاب نہ دیکھیں گا یہ کیڑو سدھا رستہ پہ پلیو وہ تھو ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تو انہیں وہ آدمی بھی دیکھو جس نے اپنی خواہشہ نہیں خدا بنا لیو ہے تو کیوں تم اس کی راکھی کر سکے ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا یا تم یوں خیال کریں جے انہا بچو مجھ سارا سنیں یا سمجھیں نہیں یہ تے بس دنگرار ہوئے ہیں بلکہ یہ انہا تیمی زیادہ بے رہا ہیں ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا کیوں تو نے اپنا رب کی قدرت نہیں دیکھی کہ وہ چھان کس طرح کھلیار چھوڑے تو جے وہ چاہتو تو وہ اس نہ کھڑی رہن علی بنا چھوڑتو پھر ہم نے دین اس پر ایک دلیل بنا چھوڑیو ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا پھر ہم اس نے بلنے بلنے اپنا در ٹکو لیاں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ ذِبَاتًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النهار نشورا تو وہی ہے جس نے تھارا واسطے رات نہ لباس تو نیند نہ آرام کی چیز بنایو تو تیاری نہ اس نے اٹھ کھڑا ہون کو وقت بنایو وَهُوَ الَّذِي يَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وأنزلنا من السماء ماء طهورا تو وہی تے ہے جڑو اپنی رحمت کا بدل گئے اگے اگے اب آنا خوشخبری واسطے چلاوے تو ہم اسمان تے پاک پانی براواں لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تانجے ہم اسنا نال موا و شہر نہ زندہ کر دیاں تو ہم اسنا اپنی مخلوق وچوں مجھ سارا حیوانات ہیں انسانا نہ پیالا وَلَقَدْ صَوَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ الناس إلا غفورا تمنا نے یہ قرآن انہوں نے اگے کئی کئی طرح بیان کیوں تانجے یہ نصیحت حاصل کریں ور متا لوکاں نے کفر تے بجن کچھ قبول نہیں کیو ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا تے جے کدے ہم چاہتا تاں ہم ہر ایک گراما ایک ڈران والو پیج دیتا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کافروں کو کہنوں نہ منیوں تو تم اس قرآن کے ذریعے انہوں نال زبردست جہاد کرو وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج واجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا تو وہی ہے جس نے جڑیا ہوا دو دریا چلایا ایک مٹھو تس بجانا لو ہے تو ایک اکڑو مچ کر لو ہے تو اس نے ان دعا کا بشکار ایک پردو تو ایک بنو کھڑو کر چھوڑیو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا تو وہی ہے جس نے آدمی نے پانی تے پیدا کیو پھر اس نے خاندان آلو تے سریج آلو بنایو تے تھارو رب بڑی قدرت آلو ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا تو یہ اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے انہوں کی عبادت کریں جڑا انہوں نے نہ کچھ نفع پچا سکیں تو نہ کچھ نقصان پچا سکیں اور کافر تے اپنا رب کی مخالفت پر زور اور کافر تے اپنا رب کی مخالفت ماں بڑو زور مارے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تم بس خوشخبری دین آلہ تو ڈر سنان آلہ بنا گا چلایا ہے يسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا تم فرما دیو جے ہوں اس ور تھارا کو کوئی مزوری نہیں منگتو ور یا گل کہ جڑو چاویں وہ اپنا رب در جان کو رستو نوڑ لیں وتوكل على الحج الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا تے تم اس جیتا رہن علاور پروسو کر لیو جس نہ کدے موت نہیں موت نہیں آسیں تے اس کی صفتاں نال تسبیح کرو وہ اپنا بندہ گناہ کی خبر رکھن واسطے کافی ہے الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وہ جس نے آسمانہ تے زمین نہ اور جو کچھ کائنات بشکار ہے سارا نا پھر اس نے عرش پر تجلی فرمائی وہ رحمان ہے تو تم اس کی شان کسے باخبر کو پوچھ لیو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تو جس ولئے انہوں نے کیوں جائے کہ تم اللہ رحمان نہ سجدو کرو ویکیں رحمان کی ہے کیوں ہم اس نہ سجدو کرو جس واسطے تم ہونا حکم دیں تو اس نال انہوں کی نفرت میں اور بات ہو جائے تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اسمان ماں برج بنایا تو اس نے اس میں ایک دیو اور چمک تو چند بنایا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تو وہی ہے جس نے رات تے تیاری نہ ایک دوجہ کے پیچھے آنے والی چیز بنایو یہ نصیحت کی گالیں اس واسطے جڑو نصیحت حاصل کرنی چاہے یا شکر کرنو چاہے وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اور اللہ تعالیٰ کا بندہ تو وہی ہیں جدا زمین ور آجزی نال ٹوریں تو جس کڑی جاہل لوگ انہوں نے تو کرن لگیں وے سلام کہہ شوڑیں والذین یبیتون لربیہم سجدا وقیاما تو جڑا اپنا رب گئے گئے سجدہ تے قیام کرتا رات گزاریں والذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما وہ لوگ جڑا عرض کریں جے ربا تو دوزخ و عذاب مارا دور رکھیے بے شک اس کو عذاب ہے ہی چمڑ جان و مقاما واقعی جہنم مجھ پیڑو ٹھکانوں تے مندی جگہ ہے والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما تو وہ لوگ کہ جس ویلا وہ خرچ کریں تو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 علا من سوری ہے پورم ویم جس نے توبہ کر لی تو وہ ایمان لے اور اس نے نیک عمل کیا اس لوکوں کی بدیاں نی اللہ تعالیٰ نیکیاں نال بٹا چھوڑے اللہ تعالیٰ بہت لو مجھ مہربان ہے متابا تو توبہ کر گئے نیک عمل کرے وہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ داری مڑ جائے والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما تو جڑا جھوٹی گواہی نہیں دیتا تو جد کسے بےہودہ چیز کو لنگیں تاں بزرگی نال لنگ جیں والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخضوا عليها صم وی لوگ جس انہاں دا رب کی سمجھایا جائے تا انہاں ور ڈورا ہو گئے نہیں ٹہ پتا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تجڑا دعا منگے جے اے مارے ربا تو ہونا ماری بیویاں تے ماری کی طرفوں اکھاں گو ٹھنڈیار نصیب فرما تو تو اونا پریزگاراں و پیشوا بنا دے اولئیک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحییتا و سلاما انہی لوکانا انہا صبر کا بدل ہے جنت ماں اچھا محل لبیں گا تے ات دعا اور سلام نال انہاں وہ استقبال کیو جائے گو خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما اس میں بھی ہمیشہ رہیں گا وہ کتنی ہی سونی رہن کی تھا تے بسن کی جگہ ہے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤ فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جی میرا رب نہ تھاری کچھ پرواہ نہیں کدے تم اس کی عبادت نہ کریں تو انہیں تو اس کا حکمہ کو انکار کر ہی ہے ان اس کی سزا تو پگت نہیں پوائے گی